میں بیماری ہے وہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان لوگ اپنے دین کے بارے میں بڑے مغرور ہیں ہمیں یہ توقع اللہ عزیز الحکیم جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے بولے الطرا اسملاحقتو ن وجوہارہ ہوں اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو مارتے ہیں فرشتے کافروں کے چہروں پر اور ان کی پشت پر اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ماقب تمت عیدی کو بحم اللہ علیہ صبح عابید یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے بلا شبہ اللہ پاک تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے قباب عال فرعون و لذین امن قدم عال فرعون کا واقعہ بھی اسی طرح ہے اور ان لوگوں کا واقعہ بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد کا انکار کیا ہے اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کبھی ہے اور سخت سزا والا ہے سال کا بے اندا قوم حتى نعمت ما سے اللہ پاک کا دستور اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتیں دے کر ان کی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتے یہاں تک کہ قوم اپنے آپ کو خود تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں کداب عال فراؤن اللہ امن قبل ہیں اسی طرح کی بات گزری ہے فراہمیوں کی اور ان کافروں کی بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں تجزبو بھی آیات رکھتے ہیں انہوں نے اپنے رب کے یاد کا انکار کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور فراہمیوں کو پانی میں غرق کیا فکل کل ظالمین یہ سارے لوگ ظالم تھے یعنی کافر اور مشرق تھے بات کئی دنوں سے غلیہ بدر سے متعلق ہو رہی ہے گزشتہ سبق میں یہ بات تھی کہ فرعون ابو جہل کے ساتھ جو شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا اصل وہ شیطان تھا لیکن انسانی صورت میں ابو جہل کے ساتھ مدد کے لیے آیا اور پھر میدان جنگ سے بدر سے وہ بھاگ گیا کہ مجھے وہ لشکر نظر آ رہا ہے یہ تو میں نہیں نظر آ رہا انی اخاف اللہ اللہ شریف لکھا وہ یہاں سے چلا گیا اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی جو بہت تھوڑے سے تھے جب فتح ہو گئی کافروں کو شکست ہوئی کافر ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے تو منافق لوگ اور کافر لوگ ایک بات کہتے تھے جس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا وہ منافق اور کافر یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان لوگ جو ہیں اپنے دین کے اوپر بہت مغرور ہیں بہت تکبر کرتے ہیں اپنے دین کو جو اپنے اندر انہوں نے لیا ہوا ہے دینی نقطۂ نظر سے یہ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا اعلیٰ ہے بڑا قوی ہے اور ہم تھوڑے سے ہو کر بھی بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کر دیتے ہیں اپنے دین کی برکت سے کرتے ہیں اور جدھر بھی کہیں ہوں تو ہم موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں یہ دین کے لحاظ سے مسلمان بہت متقبر اور مغرور ہیں یہ کافر لوگ اور منافق لوگ فتح مکہ کے بعد یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے دینی لحاظ سے بہت مغرور ہیں اور بہت بڑے لشکر میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ایمان والے اضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء علیہ السلام اپنے دین کے اعتبار سے مغرور نہیں ہوتے شاکر ہوتے ہیں دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس پر کوئی مصیبت آ جائے دینی لحاظ سے تو صابر ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان پر اس لیے آتی ہے کہ یہ توکل اللہ فین اللہ حقیق یہ اللہ پر بھروسہ رکھ کے اللہ کا کام کرنے کے لیے اللہ کے کام کو اپنانے کے خاطر خلوص نیت کے ساتھ بھروسہ کر کے اللہ پر کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور جس پر جس کا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل ہو اور وہ کام صحیح نیت کے ساتھ درست طریقے سے کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد آتی ہے تو ہمارا یہ کہنا کہ مسلمان اپنے دینی اعتبار سے مغرور اور متقبر ہیں مغرور متقبر نہیں یہ صابر و شاکر ہیں اور کام کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ معین و مددگار ہوتے ہیں فین اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب الک والے ہیں رہی بات ترا اس جفل وزین کفر الملائکہ کا اس عہد کا تعلق کہ اس کا شخصی اعتبار سے تو اس کا تعلق ان کفار کی روح نکالنے سے متعلق ہے کہ جن کفار کی روح میدان بدر میں نکالی گئی تھی فرشتے مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی مدد کے لیے اترے تو وہی فرشتے جو کافروں کو مار رہے تھے مشرقین مکہ کو مار رہے تھے ان کی روح بھی ساتھ قبض کرتے تھے اور ان کو مارتے بھی تھے وجو وجوہم و ادبارہم وزوکو عذاب الحریق اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اب چکھو عذاب یہ تمہارے اپنے عمال بد کی وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے کہ تم بہت تکبر کرتے ہوئے ریاکاری کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آئے تھے اس لحاظ سے لیکن علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس عید کا جو مفہوم ہے وہ عموم پر مبنی ہے سب کفار کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو روح کے قبض کے وقت یہی ساروں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ روح نکالتے وقت نیک لوگوں کی روح اچھے اور نیک فرشتے نیک تو فرشتے سب نیک ہیں یعنی مبارک شکل والے خوشبو لے کر آتے ہیں اچھا ان کے پاس جنتی لباس ہوتا ہے خوشبو ان کی اچھی ہوتی ہے فرشتوں کی شکل اچھی ہوتی ہے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر ساتھ وہ ان کو اسلام کی دعا بھی سناتے ہیں لیکن کافر کی روح فاسق فاجر جو بدکار ہے اس کی روح نکالنے کے لیے بری شکل والے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس بدبو ہوتی ہے برا ٹاٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اسی طریقے سے اس روح کو بدبو کی صورت میں لے کے جاتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں تو سب جو راستے میں بھی فرشتے ملتے ہیں وہ بدعا کرتے جاتے ہیں کہ لانت ہو تمہارے اوپر دوری ہو تمہارے اوپر برے کام کیے ہیں اس لیے تم اس تمہارے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو اس ایپ کا تعلق عمومی اعتبار سے تمام کافروں کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو یہی حالت ہوتی ہے کہ برے فرشتے روح قبض کرتے ہیں وجوہ ہم وہ ان کے منہ پر اور پشت پر مارتے ہیں اور ساتھ فرشتے یہ کہتے ہیں زکو الحریق چکھو جلنے کا آزاد بما قدمت ایدیکم وان اللہ علیہ وسلم للعبید یہ تمہارے اپنے امال بد کی وجہ سے ہے جو تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے یا اس طریقے سے روح قبض کی جا رہی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کر اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی اور ان سے پہلے والی اقوام جن کے اوپر عذاب آیا ہے ان کا ذکر کیا ہے قباب عال فراؤن و لذی قبل ہیں کہ فراؤن کی بھی یہی بات ہے اور ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کی بھی یہی بات ہے پفر پھر ان حیات اللہ فاحض اللہ بزنو کہ انہوں نے اللہ کے یاد کا انکار کیا پھر اللہ نے ان کے ان کفر والے گناہوں کی شرک والے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوی اور سخت زا والے ہیں ذالک بین اللہ لم مغیرا نعمتا قوم ما اللہ تعالیٰ لم جکو مغیرا نعمتا کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتے نہیں واپس لیتے نہیں چھینتے جب تک کہ قوم اس نعمت کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتی رہے صحت کی نعمت ہو عمر کی زندگی کی نعمت ہو مال و دولت کی نعمت ہے یا عہدے کی بادشاہی کی جو بھی نعمت ہے اللہ پاک اس نعمت کو اس وقت تک اس قوم سے واپس نہیں لیتے جب تک کہ قوم اس نعمت کا صحیح حق ادا کرتی رہتی ہو اس پر شکر اور لائے اور جو غلطی ہو جائے کہیں ہو اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے ناجائز کام اس نعمت کی وجہ سے نہ کرے کسی پر ظلم و ستم یا تکبر کرتے لگ جانا اس زمانے کے اعتبار سے بادشاہوں کے تکبر کا انداز اور طرح تھا کہ جب لبی حکومت دیکھی بڑا عہدہ دیکھا سلطنت کا علاقہ بڑا دیکھا تو خود کو خدا کہنے لگ گئے فرعون کو بھی یہ ہوا کہ چار سو سال تک حکومت کی جب دیکھا کبھی بخار بھی نہیں ہوا درد درد سر بھی نہیں ہوا تو پھر یہ کہنے لگا کہ انا رب کو مطالعہ کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں اب اس نے اس زندگی کی نعمت یا بادشاہی کی نعمت یا مال و دولت اور اس تمام چیزوں کی صحت کی نعمت کا شکر کما بجا لانے کے بجائے متکبر بن گیا نہ شکر ہوا اور کفر کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود اپنے آپ کو معبود کہنے لگا تو اللہ نے اس سے یہ نعمت چھین لی جس کو کہا ہم یہ تو مغیر نعمت ہم آم ہاں علاقوں میں تھپتا فسم کہ اللہ ان سے نعمت نہ لیتے انا علاقوں قوم جو نعمت اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر کی ہوئی تھی بلکہ انہوں نے اس نعمت کو تبدیل کیا خود اپنی طرف سے کہ شرک میں مبتلا ہو گئے کفر میں مبتلا ہو گئے تکبر کرنے لگے اور یہ ظلم اور یہ شرک اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ایپ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک جس نے جس قوم کو دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں جب تک اس قوم میں دو باتیں موجود ہوں تو اس وقت تک اس قوم سے اللہ پاک نعمت واپس نہیں لیتے ایک نیت کے اعتبار سے وہ قوم صحیح ہو اور دوسرا اعتقاد عقیدے کے اعتبار سے قوم صحیح ہو تو اللہ پاک وہ نعمت اس قوم سے واپس نہیں لیتے جب نیت ہی درست نہ رہے قوم کی زہری اعتبار سے ہم ٹھیک بھی کر رہے ہوں تو نیت کچھ اور ہے اعلان کچھ اور ہے دنیا کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے نیت کچھ اور ہے یہ ایک صورت اور دوسرا یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے ہی یہ دہریہ بن جاتے ہیں یہ مال و دولت بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی آزمائش ہے کہ مال و دولت کی فراوانی جب آتی ہے تو انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو اب خدائی کے قریب پہنچ چکا ہوں نہ اس مال و دولت نے کبھی فنا ہونا ہے نہ ہمارے اس عہدے نے کبھی جانا ہے اور نہ یہ صحت نے کبھی ختم ہونا ہے یہ مال و دولت انسان کو ایک قریب ہلاکت کے گڑھے تک لے جاتی ہے تو جب مال و دولت کی فراوانی آئی تو تکبر اور غرور اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہ جو عوام ہوتی ہے یہ کچھ ہوتے ہیں یہ مر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے یا یہ ہلاک ہو جائے بس ہماری کرسی بچی رہے یہی صورت حال ہے دوستو ہمارے ملک کی اس وقت کہ جو بھی اس ملک میں عوام بحثیت عوام انسان کے رہ رہی ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا شیعہ ہوں یا کوئی بھی ہوں حکومت وقت کی ذمہ داری سب سے پہلی جو عائد ہوتی ہے وہ قوم کو امن نصیب کرنا حفاظت دینا ایک حفاظت والا ماحول مہیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ذمہ کیا کام ہے وہ اپنے کر و میں اپنے اللہ تللوں میں اپنے بڑے بڑے عواموں میں اپنی سہولتوں میں مدن ہے اور قوم بلے تباہ ہو رہی ہے تو کیا حرج ہے تعجب کی بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہوتا ہے اگر اس میں دو چار سو دو چار اس طرح بندے مر جائیں تو ہماری جاتے ہوتے ہیں بندے یہ کیا استفر اللہ مسلمانوں کے بادشاہوں کی تو یہ صورتحال ہوتی ہے دوستو حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے تقریر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بجلا کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو عمر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتا ہے کہ میں رائے اثر میں عمر سے پوچھ گی کہ کیوں تمہاری سلطنت کے علاقے میں رہنے والا کتا کیسا مر گیا تھا اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ وہ کتا دجلا کنارے کے قریب بیٹھا ہوا پیسہ مر گیا اسے تو پانی نظر آنا چاہیے تھا وہ پیسہ کیوں مر گیا کہا میرے ذمہ تھا ان کو پانی پلانا وہ کیوں مر گیا یہ مجھ سے پوچھ انسان تو بہت بڑی چیز ہے دوستو تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جب قوم اللہ کی ناشکری پر اتر آتی ہے اور وہ قوم سب سے پہلے ناشکری ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو عہدہ بڑا ہو غر و غرور ہو بارتی ہو انہیں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا دیکھو کسی کو کیا پتا کہ جس کے گھر سے جنازے اٹھے نا اسے پتہ چلے گا کہ اچانک جب ہم ہو جائیں بچے فوت ہو جائیں بھائی فوت ہو جائیں شور فوت ہو جائیں اچانک تو پھر کیا دکھ کیا مسائل ٹوٹتے ہیں انسان کے اوپر یہ تو اسی اندازہ ہوگا جس کے گھر کے جنازے اٹھے اور جنہوں نے کبھی جنازے ہی نہ پڑے ہو جنازوں میں شرکتیں نہ کی ہو اپنے محفوظ علاقوں میں رہتے انہیں کیا احساس ہے کہ ظلم کس چیز کا نام ہے اور دکھ کس چیز کا نام ہے مصیبت کیا ہے تو فرمایا اقبال کبھی اند اللہ علاقوں میں اللہ پاک اپنی نعمت کو اس وقت تک اس قوم کو دیے رکھتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود کو خود اپنی نعمت کی نہ شکری نہیں کرنے لگتی دیکھو نا ہر بندہ جب اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میرا کام کیا ہے میں کس لیے بادشاہ بناؤں میں امام مسجد کیا ہوں میرے ذمہ کام کیا ہے مؤذن کا مسجد اس کو پتا ہونا چاہیے میرے ذمہ کام کیا ہے جو صفائی کرنے والا ہے اسے پتا ہو میرے ذمہ کام کیا ہے جو دفتر کا افسر ہے اسے پتا ہو میرے ذمہ کام کیا ہے جو ورکر ہیں کلرک ہیں انہیں پتا ہو میرے ذمہ کام کیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے ہمیں نہیں خبر کہ پولیس کو کیا خبر ہے کہ ہمارا کیا کام ہے فوج کو کیا پتا ہمارا کیا کام ہے رجس کو کیا پتا ہمارا کیا کام ہے بادشاہ وقت کو وزیر اعلیٰ ہو ہو یا گورنر سب کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے بس کام کیا ہے ملک کو لوٹنا ہے اور بینک بیلنس یہاں یا کچھ دوسرے ملکوں میں جمع کرنا ہے اور یہ غریب عوام کو مارا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اللہ پاک اپنے خصوصی قدرت قاہرہ کے ذریعے سے ان ظالموں اور ان بدماشوں کو تباہ و برباد کرے کہ ملک کو بالکل چکی اس طرح پیستی نہیں ہے دانے کو جس طریقے سے انہوں نے سلام کو پیس ڈالا ہے وہ کیا حکمران ہے وہ کیا حکومت ہے جو اپنے ملک کو امن نہیں نصیب کر سکتی وہ فوج اپنے کمروں میں بند ریلیز اپنے مورچوں میں بند وہ پولیس اپنے اپنے علاقوں کے اندر محفوظ بیٹھی ہوئی یہاں ذرا سی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 نے کفر کیا ہے اور ایمان نہیں لایا اور عہد شکنی کرتے ہیں اے نبی جب آپ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو یہ معاہدے کو توڑ دیتے ہیں ہر دفعہ اور ڈرتے بھی نہیں ہیں فہما تصقف اگر آپ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں فشرت بہم من خلف تو ان کو اس طرح ماریں کہ ان کے پچھلوں کو بھی سبق مل جائے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں فہما تخافن ان قوم ان خیانت سوا اگر آپ کو نبی کسی قوم سے خیانت کا خطرہ ہے کہ یہ آج شکنی کریں گے تو آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ہم تم برابر بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ شکنی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے خائنین کو بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تما حق ہو اگر استعمال نہ کیا جائے تو وہ نعمت پھر گویا کہ اس کی ناشکری شکری ہوئی ہے ہر نعمت کی اس کے مطابق قدر ہے اب قمیض کی نعمت کی قدر ہے نا اس کو کندھے پہ پہننا ہے اس کی شلوار نہیں بنانی شلوار کی یہ نعمت ہے کہ اس کو پگڑی نہیں بنانی ہر نعمت کو اپنی جگہ پر ہے اب گائے ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کام کے لیے اسے استعمال کرنا ہے تو بیل ہے تو اس کا ہر لحاظ سے ہر نعمت کے استعمال کی قدر ہے یہ اسی پر بات ہو رہی تھی کہ ہم نے جس میں قوم بھی داخل ہے حکمران بھی داخل ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے پاکستان کی بھی قدر نہیں کی جو مقصد کے لیے بنایا تھا اس سے سارے دور ہیں اور کیسے لوگوں کو برسر اقتدار لایا ہے جو ملک کا کیا تماشا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے کیا اللہ پاک کے خصوصی جو اپنے فضل سے یہ ملک دیا تھا اللہ اپنے خصوصی فضل سے اس کی حفاظت فرمائے تو یہاں پر فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذين كفروا فهم لا يؤمنون جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے کفر کیا اور ہاتھ شک نہیں کرتے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانیت کے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں کہ انسان نے جب اپنا مقصد نہیں پہچانا اور اس سے وہ دور ہو گیا ہے کہ کس کے لیے اسے پیدا کیا گیا اور تمام نعمتیں اس انسان کو دی جا رہی ہیں جب اس نے یہ نہیں سمجھا اور مقصد اسے دور ہے تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے کیوں جانور نے اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے آپ گھوڑے کی فطرت اور اس کی تاریخ پڑھیں چلو گھوڑا تو پھر بھی ایک مقدس جانور ہے کہ وہ قرآن میں اس کی تعریف کی ہے جنگ میں استعمال ہوتا ہے مجاہدین کے کام آتا ہے وغیرہ یعنی ایک حرام اور نجس جانور ہے کتا اس کی وفاداری بھی دیکھیں کہ وہ چپا روٹی کا ڈالا جاتا ہے پھینکا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے پوری رات بیدار رہتا ہے اپنے مالک کا خیال رکھتا ہے اسی طرح جو جانور ہیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے کوئی گوشت کے لیے کوئی دودھ کے لیے کوئی سواری کے لیے کوئی کس کام کے لیے وہ سارے اپنے مقصد میں پورے ہیں کہیں غلطی وہ کرتے ہیں تو ان کو مالک کتنی سزا دیتے ہیں یہ جو جانور ہے انسان جو جاندار ہے اسے بھی اپنا مقصد پہچاننا چاہیے جب یہ اپنے مقصد سے دور ہو گیا جو جانور غیر زویل قول ہیں وہ اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں یہ زویل عوام ناتے اس نے اپنا مقصد نہیں سمجھا تو گویا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ان نشر رفتار ان اللہ الزین کفروا ہو یہ بات سمجھائی ہے کہ جانوروں سے بھی اند اللہ ایسے لوگ بدتر ہیں بدترین جانور ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے رسول کو نہیں مانتے تعلیمات کو نہیں اپناتے آپ شکنی کرتے ہیں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں امام غزالی غزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ کہ انسان تو اشرف المخلوق ہے اسے تو کسی اور مقام پہ ہی فیض ہونا تھا یہ جائے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جانور بھی بعض ایسے ہیں امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض جانور ایسے ہیں جو فائدہ محض ہیں اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ضرر محض ہیں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو چپ چاپ ہیں بس ان کو کسی فائدے سے بس آم چپ کر کے اپنے جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ مل گیا کھا لیا نہیں تو سوئے کچھ جانور ضرر والے ہیں کچھ جانور فائدہ محض ہیں حتیٰ کہ ان کا فضلہ بھی کرامد ہے ان کے بال کرامد ہے ان کی کھال کرامد ہے ان کی ہڈیاں کرامد ہے سے کیا سے کیا چیزیں بن رہی ہیں تو انسان تو ان تین جانوروں میں سے سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے کہ جو جانور فائدہ ناز ہے اس سے بھی یہ بڑھ کر فائدے والی چیز انسان کو بننا چاہیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس میں انفا الناس لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے کہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو خانقاہی نظام ہوتا تھا ایک اچھا نظام تھا اور اس میں بڑے اللہ والے لوگ لوگوں کی اصلاح نفس کرتے تھے تو اس میں مختلف اولیاء اللہ کے لوگوں کے طبیعتوں کے اختلاف کے لحاظ سے نا اصلاح کا طریقہ مختلف تھا بعض ولی اللہ کسی بندے کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہ تصویر اتنی مرتبہ اتنے دن کرنے کے بعد آپ آ جائیں انہیں پتہ تھا اس میں کیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ المک میں بنو اللہ تعالیٰ کہ مومن بندہ اللہ جو اس کو نیکی کی روشنی دیتا ہے نا مومن کو تو اس سے یہ بندوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے کیا کمزوری کیا اچھائی ہے اس میں بعض اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جو اپنے ساتھیوں کی اپنے مریدوں کی اصلاح یوں کرتے تھے کیا آپ نے چالیس دن کے بعد آنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی یہ بہت مشکل سبق ہے اس راستے کا یہ سب سے مشکل سبق ہے اس میں بیوی بھی داخل ہیں بچے بھی داخل ہیں پڑوسی بھی داخل ہیں دفتر والے ساتھی بھی داخل ہیں جہاں جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے سب سے بازار جانا آنا سفر کرنا سب داخل ہے کہ آپ نے چالیس دن کے بعد آنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی اس سبق کو حاصل کرنے کے لیے دو دو سال لوگوں کے خرچ ہو جاتے تھے یہ انسان تو بڑی اونچی چیز ہے اس کو اللہ نے اشرف المخلوق کہا ہے اس اسی کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا ہے اسی انسان میں جو جمہور فقہا علماء کا مسلک ہے کہ انسانوں میں اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں جنوں میں پیغمبر بھی نہیں بھیجے یہ اشرف المخلوق ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض یہ ہے جن اس کی بچی بچی چیز کو استعمال کرتے ہیں اصل نعمت اس کے لیے ہے اور زیادہ نعمتیں میں اس موضوع پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں جہاں جنوں کا ذکر آیا تھا کہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان استعمال کرتے ہیں جن بعد میں تو خیر الناس میں ینف الناس انسان کی تعریف ہے انسان کی مسلمان کی نہیں انسان کی تعریف ہے خیر الناس میں ینف الناس کہ انسانوں میں بہترین وہ شخص ہے کہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے پھر دوسرا سبق ہوتا تھا اس استفا آپ نے جانا ہے چالیس دن کے بعد آنا ہے ہفتے کے بعد آنا ہے اور یہ لسٹ بنا کے آنی ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کس طرح کا فائدہ پہنچایا ہے پہلے اخلاق رضیلا کو دور کرنا ہے نا دیکھو کسی گندی چیز کی پاکی کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس گندی جگہ کو پہلے دور کرنا ہے پھر مطلب ہونا ہے نا اس کپڑے کو اب وہ نجس چیز کو پہلے صاف نہ کیا جائے اور ایسی خلط ملت کر دیا جائے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یہی تو دھوبی والے <clears throat> کپڑے کے دھونے کے مسائل میں اختلاف ہے کہ وہ اس چیز کا اختلاف نہیں خیال نہیں کرتے ہیں اور یوں مکس کر کے دھو دیتے ہیں تو لہٰذا جس کے گندے کپڑے گئے وہ یہ سمجھے کہ میرے یہ ناپاک کپڑے گئے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے کپڑے جو واپس آئے وہ بھی ناپاک آئے ہیں بس یہ مسئلہ اختیار والے خطرے کی بات کروں ورنہ تو بہتر خود بات یہ ہے دوستو کسی نجس کو دور کرنے کا جب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کپڑے سے نجس دور کی جائے پھر اس کے بعد اس کو دکھائے یہی بات اندر کی نجاست کی بھی ہے کہ پہلے اس نجس کو دور کرنا ہے پھر اس میں خیر بھرنی ہے اس میں نور بھرنا ہے اس میں نیکیاں اور تقوی اور پرہزگاری والی باتیں لانی ہیں اس میں تو پہلے یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی یہ گندی عادت ہے تکلیف دینا اس گند کو پہلے نکالو پھر دوسری شک ہے کہ اب بعد میں آ کے بتانا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے یہ فائدہ پہنچانا بھی پھر ہوگا نا جب گند اندر سے ختم ہوگا دوستو ہم ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں یا رب الامان والحفیظ کہ کیا اس کے بعد بھی اس سے بھی کوئی برا دور آئے گا کہ اس وقت کوئی شخص اگر اچھی بات بھی کر رہا ہے نا تو انسان خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی اچھائی میں بھی کوئی زر کا پہلو ہی نظر آ رہا ہے اس طرح فتن کا دور ہے جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا تمہارے امال وقت کی وجہ سے کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح برسیں گے کا انتار البتہ جس طریقے سے بارش برستی ہے اس طریقے سے اور انسان سمجھ نہیں سکے گا میں ایک شخص باہر نکلے گا اسے پتہ ہی نہیں میں کیوں نکل رہا ہوں اور کیا ہوا ہے اور واپس گھر والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ فوت ہو گئے آپ دیکھ رہے ہو کیا ہماری حالت تو قرآن اس چیز کو صدیوں پہلے بتا رہا ہے کہ ان شرط اللہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان کی تعریف حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خیر الناس میں الناس کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے انسانوں میں بہترین انسان کی کوالٹی کمزور ہے اس سے اونچی کوالٹی ہوتی ہے اس مسلمان کی پھر اس سے اونچی ہوتی ہے ایمان والے کی ہم تو بھی انسانیت کے مقام پہ ہی نہیں آئے مسلمان کب بنیں گے ایمان والے کب ہوں گے دیکھو مشہور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جب یمن کے علاقے کی طرف بھیجا ہے یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی حکومتی عہدے کی تشکیل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے آپ نے فرمایا تو آج خیال رکھنا جس علاقے میں جا رہے ہو اس میں کوئی غیر مسلم بھی یہ بات ہے تم اس لحاظ سے کہ وہ غیر مسلم ہیں کہیں ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا میں کسی کے اوپر ظلم و ستم کا درس دینے کے لیے نہیں آیا آپ نے اس انداز میں رہنا ہے کہ وہ غیر مسلم تمہیں دیکھ کر خود ہی کھینچتے چلے آئے قریب آنے لگے اور پھر وہی دور دیکھا ان غیر مسلموں نے کہ جب وہاں کے عمرا سے زکوٰۃ وصول کی جاتی رہی اور وہیں کے غربا میں تقسیم کی جانے لگی تو وہ عیسائی لوگ مسلمان ہونے لگے کہ عجیب مبارک مذہب ہے کہ یہاں تو غریبوں سے زکات دیتے ہیں اور اس امیروں سے زکات دیتے ہیں اور اس کو اتنی فضیلت قرآن بتاتا ہے جو زکات نکالتا ہے اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ ہے اور پھر وہیں کے غریبوں کو دے دیتے ہیں اور اتنا امن والا مذہب ہے اور ہم غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں وہ جو در جو عیسائی اسلام میں داخل ہونے لگے تو بات یہ ہے دوستو اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے یہ انسان پرندہ تھا قتل و قتال اس کا شیوا تھا باقا زنی اس کی معاش معاشی زندگی تھی اور اس کے قابل فخر چیز بچوں کو قتل کرنا بچیوں کو قتل کرنا تھا اور جب اسلام کے قریب آئے اسلام کو اپنائے تو پھر یہ اشرف المخلوق ہے اور اگر اسلام سے دور جائے تو نشرت کفرو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے یہ جانور اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے اس انسان نے اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھا ہے اور کیا ہمارے حکمرانوں نے اپنے حکمرانی کا مقصد سمجھا ہے کیا جن دن و کتاب ہو رہا ہے اور چپ کر کے بیٹھے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں توبہ استغفار ہمیں کرنا چاہیے اپنی اپنی زندگی میں اپنی جگہوں پہ جہاں ہر کوئی اپنے لیے دعائیں کرتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے ملک پاکستان تمام عالم اسلام کے لیے انسان دعائیں کرے ان تمام حالات سے جو کچھ بھی ساسی اپنی جمع گوئیاں کرتے رہیں ایک بات تو واضح مسلم حقیقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہے کیونکہ یہ سارا قبضے قدرت یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے بال دور پہ چلو تم نے مجھے نہیں اپنایا مجھے اختیار نہیں کیا میرے ساتھ سلو نہیں کی جن کے ساتھ کی ہے پھر ان سے حاصل کرو خیر اور وہ یہ بات ہے اللہ جینٹ من تجویل یہ نبی آپ سے وعدہ کرتے ہیں پھر آپ شکنی کرتے ہیں ہر دفعہ کرتے نہیں ہیں انشاءاللہ باقی بات پر کریں گے کل بات رہی تھی کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جانوروں میں سے بھی بدتر جانور ہے وہ جو اس طریقے سے <clears throat> نقل عہد کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں کافر ہیں اور شرک کرتے ہیں جس پر میں بات کا تفصیل سے کر رہا تھا کہ انسان کی تعریف تو یہ ہے خیر الناس میں انفا الناس کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اب انسان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ہر وقت ذرا محاذ ہی بنا ہوا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا دھوکہ دینا اپنا فائدہ سوچنے میں یہ لگ گیا ہے جبکہ یہ تو انسان کی تعریف تھی مسلمان کی تو اس سے اونچی تعریف ہے حدیث میں آتا عطا المسلموں منسلم المسلم کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں مطمئن ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس مسلمان کے ہاتھ پاؤں سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ مسلمان کی تعریف شان ہے اور ایمان والے کی تعریف کی حدیث میں فرمایا کہ بگا دیتا ہوں کہ ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ مطمئن ہو کے بیٹھے پڑوسیوں کو دوسری چیزوں کو کسی طریقے سے وہ نقصان کا سوچتا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں یہ جو قبائلی نظام کے لحاظ سے اس حد تک لوگ خیال رکھتے تھے تھے جاہل لیکن ایک اپنی روایات کے لحاظ سے بھی کچھ ان کے دستور چلے آ رہے تھے <coughs> اپنا قاتل بھی ملتا تھا نا قاتل بھی اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جا رہا ہے تو ان کا ایک دستور تھا کہ قاتل کو نہیں مارنا عورت کا احترام ہے یعنی تھے جائیں لوگ لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ عورتوں کا احترام ہوتا ہے آپ اس وقت کیوں نہیں مارنا ہے آپ نے قاتل کو اس لیے نہیں مارنا کہ جب قاتل کو ماریں گے تو اس کی عورت غیر محرم ہونے کے لحاظ سے نا ایک بے سہارا ہو جائے گی عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑنا ہے فی الحال قاتل کو نہ مارو اس حد تک باتیں تھی آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جب اس کی حکومت تھی وہ صحافی عورتیں پکڑی گئیں طالبان نے پکڑی تھی پھر وہ جیل ہو گئی تھیں پھر وہاں سے رہائی ہوئی وغیرہ لمبی کہانی ہے پھر وہ اسمبلی میں ان سے امریکہ میں بیان لیا گیا تو انہوں نے اس وقت تو مجبور تھے کہ وہ بیان دکھا رہے تھے اس کے بعد ان لڑکیوں کو صفا ہستی سے ہی انہوں نے ہٹا دیا کبھی ان کے اللہ پتہ نہیں سامنے آیا انہوں نے دو جملے کہے تھے کہ ہم جتنا عرصہ طالبان کی جیل میں رہی ہیں ہم نے اپنے والد اور بھائیوں کی نگاہوں میں وہ حیا نہیں دیکھی جتنی ہم ان طالبان کے پاس رہ کر ان کی نگاہوں میں حیا دیکھیے دیکھو اگر وہ وہاں کوئی بے ترتیبی ہو جاتی بے ادبی عورتوں کے ساتھ ہو جاتی تو ممکن ہے ہر جگہ میں ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں اسلام کی شناخت آئی ہے اس سے اسلام کا وقار تو اسلام کا بلند ہی ہے لیکن مزید بلند عال اسلام نے کرنا ہے اگر ان نگاہوں کو ان قلبی خواہشات کو انسان اپنے کنٹرول میں رکھے تو دنیا میں بھی اس کی عزت ہے آخرت میں بھی اس کی عزت ہے یہ اسلام کی تعریف ہے اب دیکھو ہماری حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں سمجھ سے بالا پر بات ہے کون کا پھر ہمارے ملک کو اس نے فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا ہوا ہے جب چاہے جیسے اور ہم اس کے اعلی بنے ہوئے ہیں اللہ نا آحت کا دن ہوں فرمایا کہ وہ بدتر لوگ ہیں جنہوں نے اب ابھی آپ کے ساتھ عہد کیا پھر آپ توڑ دیتے ہیں <clears throat> ہر دفعہ اور ڈرتے نہیں کہ آپ سیکھنے میں کیا ہوگا اس میں سر فہرست لوگ یہود مدینہ تھے اور یہود مدینہ میں بھی سب سے پہلے پہلے وہ بنو قرائضہ تھے بنو قرائزہ پرانے آباد تھے یہ بنو قرائضہ یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے تھے کہ اگر اب کوئی باہر کی کوئی بھی قوم مدینہ کے اوپر چڑھائی کرے گی تو ہم سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مطمئن ہیں کہ جو یہاں لوگ آباد ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ پھر ادھر مشرقین مکہ کو جا کے مل کے یہ کہتے تھے کہ آپ آ سکتے ہو اور چڑھائی کر سکتے ہو جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے تو یہ بس سوچتے ہی رہتے وہ پرانی تاریخ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ امریکی بیڑا چل پڑا ہے امریکی بیڑا چل پڑا ہے بس پاکستان کی مدد کے لیے چل پڑا ہے وہ برجنگ بھی تباہ ہو گئی سارا نظام بھی ختم ہو گیا وہ ابھی چل نہیں پڑا تھا یہ دونوں قریضہ والے بس یہی کہتے ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم ہو رہے ہیں اور بس ہو رہا ہے اس دوران مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا تھا جب ان سے بات کی جاتی کہ آپ کا تو ہمارے ساتھ معاہدہ تھا کہ سارے مل کر ہم مخالفین کا تعاقب کریں گے دفاع کریں گے تو آپ لوگ کیوں نہیں ساتھ دیتے وہ ہم بھول گئے تھے ارادہ تھا آنے کا تو بس یہ ہو گیا تھا تو کچھ ذہن سے بھی نکل گیا تھا معاہدہ بھی ذہن سے نکلتا ہوتا اور جب بندی یا جب لڑنے کا معاہدہ یہ بھی کوئی نکلتا ہے تو قرآن مجید نے کہا اللہ جین آحت تمن ہوں سمین خزون آد ہوں فی کل مرا تو ہم لا تکون وہ بات غزب بہت کی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اتار دیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ نے تو لباس اتار دیا ہے لیکن ہمیں ابھی جنگی لباس اتارنے کی اجازت نہیں ہے بنو قرضہ کے خلاف جانا ہے وہ بنو قرضہ نے اس موقع پہ بہت زیادہ دھوکہ دیا تھا پھر ان کے خلاف پھر یہاں سے یہ جلا وطن اسی کا یہاں سے کرے مسلمانوں کو معاہدے کی پاسداری اس حد تک اس کی تنقید تاکید کی گئی ہے تاریخ کہ ایمان کا حصہ ہے عہد کی وفا ایمان کا حصہ ہے وعدہ خلافی عہد شکنی نفاق کی علامت ہے قرآن مجید نے بتایا ہے جو آپ سیکھنے پر کوئی مطلب ہے کہ اثر نہیں لے گا کہ وعدہ خلافی ہو گئی ہے وہ شیطان ہے شیطانی عمل ہے کہ وہ مسلمان کا کام ہے سچ بات کرنا یہ حدیث میں آتا ہے کہ تین علامتیں منافق کی ہیں جب بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے اور حدیث میں چوتھی بات بھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو حد سے تجاوز والے جملے برے بھلے الفاظ بہت زیادہ کہہ دیتا ہے حدود میں نہیں رہتا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص میں ان باتوں میں جتنی بات پائی جائے گی اتنا نفاق اس میں پایا جائے گا مثلا جھوٹ تو نہیں بولتا امانت میں خیانت نہیں کرتا لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے تو اتنی علامت نفاق اس کے اندر ہوگی اور اگر تینوں چاروں کمزوریاں اس کے اندر ہیں تو پھر کئی علامتیں اس کے اندر نفاق کی جمع ہو گئی ہیں ایمان کی علامت ہے ایمان کی دلیل ہے عہد کو پورا کرنا بھلے ظاہری طور پر اس میں نقصان بھی ہو جائے لوگ آگے سے آپ شکنی کیوں کرتے ہیں انہیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر اگر پورے رہیں گے تو ہمیں مالی نقصان ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو اس لیے توڑ دیتے ہیں اس طرح جائز نہیں ہے وہ ظاہری نقصان بھی ہو تو برداشت کرنا ہے اسلام کے حکم کو مقدم رکھنا ہے رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ بندی ہوئی رضی اللہ عنہ کے دور میں معاہدہ ہوا کہ آئندہ جنگ نہیں کرے اور جنگ بندی کی تاریخ اب آخر آخر میں تھی اور ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے مجاہدین سے یہ مشورہ کیا کہ اب کے بعد اس تاریخ کے جنگ بندی کے ختم کے بعد ہم رومیوں کے ساتھ دوبارہ نئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کریں گے کیونکہ اس دوران کئی ساری باتیں ان کی مقصد شرارتوں کے سامنے آ گئی یہ رومی عیسائی تھے وہی ہرکل جو ان کا بادشاہ چلا رہا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو مسلمانوں کی آخری سرحد تھی اس تاریخ کے قریب قریب اپنے مجاہدین کو وہاں سرحد کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کہ یہاں اپنی سرحد میں رک اب اگلا علاقہ جو ہے ہے وہ رومیوں کا شروع ہو رہا تو جیسے ہمارا وہ ختم ہوگا وقت تو ہم ان رومیوں کے خلاف لڑائی کریں گے انہوں نے ہمیں اس دوران جنگ بندی میں بہت تکلیف دی ہے یہ اب کیا جا رہا ہے قریب کی جا رہی ہے فوج کہ اسی دوران ایک شخص گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے وفا اللہ غدر وفا اللہ غدر وفا اللہ غدر یہ اعلان کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کون شخص ہے اور کیا آوازیں لگاتا ہے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ اعلان کر رہا ہے کہ آہد <clears throat> کی وفاداری کرنی ہے دھوکہ نہیں کرنا آہد کی وفاداری کرنی ہے دھوکہ نہیں کرنا دھوکے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ کون ہے وہ جب انہیں بلایا گیا تو یہ عمر ابن عباسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں انہیں کے ساتھیوں میں سے ہیں وہ تھے پوچھا کہ یہ کیوں آپ بلان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اس لیے یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ کہیں آپ لوگ حملہ نہ کر دیں جنگ بندی جب تک ہے تو آپ اپنے علاقے میں رہیں جب جنگ بندی کی تاریخ ختم ہوگی آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اپنے علاقے سے نکل جائیں اب سرحد میں بیٹھ کر ایک قسم کا دھوکہ دینا ہے مخالفین کو کہ آپ یکدم حملہ کر دیں گے یہ اجازت نہیں ہے آپ آئندہ رومیوں کے ساتھ جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے تو اس جگہ پہ آ کے آپ چھامنی نہ بنائیں اپنی جگہ پہ رہیں دمشق میں ہی رہیں وہیں رہیں اور جب جنگ کی ضرورت پیش آئے گی وہاں سے فوج کو لے کے چلیں گے یہاں پر پڑاؤ ڈالنا اور یکدم تاریخ ختم ہونے کے بعد حملہ کر دینا یہ دھوکے کی ساتھ اس کی مشابت ہوتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے رضی اللہ تعالیٰ جو اتنا سفر کر کے آ چکے تھے اور خرچہ ہوتا ہے فوجوں کو لانے کا اور یہ ساری ترتیب آپ سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بالکل واپس ہو جاؤ اور جس طریقے سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہم اس کے مطابق آئیں گے ہمارا اپنا تو کوئی کام نہیں جو شریعت بات کہتی ہے اس کے مطابق چلیں گے تو عہد بندی مسلمانوں کا خاصہ ہے اور اس میں ایمان کی علامت ہے تکمیل ایمان کی دلیل ہے وعدہ وفا اور وعدہ شکی وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا امانت میں خیانت جو اس وقت ہمارا تعارف بن چکا ہے ہماری پہچان ہو چکی ہے اسلام کے لحاظ سے سمجھو پوری دنیا کے اقوام کے اعتبار سے سمجھو شخصی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے لحاظ سے سمجھو یا حکومتی اعتبار سے سمجھو کہ یہ ہمارا تعارف ہے وعدہ خلافی کرنا آج شکنی کرنا جھوٹ بولنا اور اس طریقے سے اور طرح طرح کی باتیں جو آپ سمجھ گئے ہو جس سے ہم اسلام سے بہت دور چلے گئے نہ دنیا کے لحاظ سے ہمارا کوئی پرسان حال ہے نہ اللہ کی مدد کے ہم مستحق ہیں کہ اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے یہ اصول شریعت کو توڑ توڑ کر فرمایا میں تستنا نہ ہوں فل ہر بھی نبی جی آپ کے ساتھ اگر ہمیشہ یوں ہی دھوکہ کرتے ہیں آپ آپ شکنی کا بات توڑنے کا آپ اعلان کر دیں اور ان کو ایسی سزا دیں ان کو ایسی سزا دے کہ ان کے بعد والے لوگوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے بنو قرضہ کے لیے یہی ہوا انہیں قتل کیا گیا پھر جلا وطن کیا گیا ہے اور اللہ پاک خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اللہ سمجھے ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يرجون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تظهرون به علو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جاءوا بالسر فاجنح وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه وزير حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم بلا صبر لگی نہ کرو صبر کافی لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ غالب آ جائیں گے ان دہم باغیزوں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہر دیر وہ مسلمانوں کو نہیں شکست دے سکتے عاجز نہیں کر سکتے مسلمانوں کو خطاب ہوا ان کا عبد کو من اور کہ تم دشمنوں کے خلاف اپنی گنجائش کے مطابق تیاری کرو قوت کے اعتبار سے جو بھی ضرورت ہو دشمنوں کے خلاف اسلے کی اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو قوا اٹھائی اور گھوڑے جو دیہات جہاد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ان کو تیار کرو اس تمہاری جہادی تیاری کی وجہ سے پھر ادب اللہ علب کو تم کراؤ گے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تو آخری میں ملتے نہیں تمہارے اس کے علاوہ اور بھی دوسرے دشمن ہیں تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو ہماکم کو دیکھ لیے سبھی اتنا یو فائد کو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو اللہ خوب عطا کرے گا تمہارے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس سال قد نہ رہا اگر دشمنان اسلام سلو کے لیے ہم آپ کی اظہار کرتے ہیں تو آپ بھی سلو کریں اللہ پر بھروسہ کرے بلا شبہ و سننے والا جاننے والا حسبت اللہ اگر وہ سلو کے ساتھ آپ کو دوڑ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے وہ اللہ وہ ہے جو آپ کو قوت دے گا اپنی مدد کے ذریعے سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کے ساتھ لوگ کے دلوں کو جوڑ دیا آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں لوگ اگر آپ <clears throat> ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے میں بہت زیادہ بھی مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کی صورت میں آپ ان کے دلوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تھے کہ اللہ اللہ کو نہیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے بلا صبح و مالک والے اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے بات رہی ہے کہ ان دنوں سے سے متعلق آپ کی جہاد اور غزلے سے متعلق کی بات ہے پہلی آپ میں یہ بتایا ہے کہ کافی لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ غالب ہو جائیں گے پھر تو کبھی مسلمانوں کی جو اور کمزوری کی وجہ سے کوئی آپس کی غلطی کی وجہ سے کبھی کچھ آپ کو تھوڑا فائدہ محسوس ممکن ہے ہو جائے گا لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ پاک مسلمانوں کو فتح نصیب کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات مثال کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جب مطلب نبوت کا دعویٰ کیا میں اس کا استعمال کر گئے ٹھیک ہے بچے سے آئیں ہجرت پر مجبور کیا گیا لیکن دل آخر جو انجام ہے قرآن مجید میں آپ نے کئی جگہ یاد کری ہوگی والا آپ کے بالکل تقریب کہ حسن انجام وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوتا ہے نشے و خوراک ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں اور یہ دکھ پریشانیوں میں بھی ہی ہوتا ہے اس میں انسان اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے علماء حکمت نے لکھا ہے کہ کوئی دنیاوی کام بھی انسان کرنا چاہے تو وہ ہو جائے یہ اتنا بہتر نہیں ہوتا دنیاوی کام بھی کہ اس میں اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے رکاوٹ ہو جائے پھر وہ کچھ امید بن جائے حل ہونے کی پھر پریشانی آئی پھر وہ حل ہو گیا اس میں بہتری ہوتی ہے تو دینی اعتبار سے ایک شخص دینی کام کے لیے نکلا ہے اس کا گھر سے نکلنا اس کا چلنا اس کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا خرچ کرنا جو اللہ کے راستے میں نکلا سب سوال لہٰذا اس میں اگر کوئی پریشانی بھی آتی رہتی ہے تو وہ نیک لوگ اور متوجہ کے اللہ ہوتے ہیں اس سے انسان کے اور نیکیاں بڑھتی ہیں تو یہ جو کہ کتاب کے لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے اندازہ مجرم وہ کبھی بھی مسلمانوں کو قسط نہیں دے سکتے اور نہیں دے سکتے ایک مسلمان بھی ہو وہ صحیح مضبوط ایمان والا ہو پورا کے آج سے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ ہائے ان کو کیسے پکڑیں ہائے ان کو کیا کریں ایمان بڑی قوت کی چیز ہے تو فتح اللہ پاک کے ماننے والے کی ہے کافر ہرا نہیں سکتے جو جسون کا اثر ترجمہ ہے کہ ہرانا ان کو اپنی مرضی کے مطابق شکستیں دینا ثابت کر دینا خموش کر دینا کہ بس اب ہماری ہی منمانی ہونی چاہیے ہماری عادت چلے مسلمان بالکل ہاں، ہاں، ہاں، ہمیں ہر لحاظ سے مان لیں تاکہ یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے شکست نہیں دے سکتے ایک مسلمان کو جو صحیح ایمان والا ہو مضبوط ہو اس کو زمانہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہو مسلمان پوری دنیا میں ہر طرف آباد ہے بے شک بعض مسلمان دنیاوی نقطۂ نظر سے ایمانی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں لیکن جہاں جہاں مسلمان کمزور بھی ہیں وہاں اللہ کا نظام قدرت ہے کہ وہاں کم ایمان والے بھی موجود ہیں جو کمزور ایمان والوں کے لیے سہارے کا سبب بنتے ہیں فرمایا وہ آئندیوں اور مستطاط اپنے کو مسلمانوں کو تو تھا یہاں دونوں عیدوں کا اس نے انتخاب دیکھی اوپر والی عائد یہ فرمایا کہ کافی کامیاب نہیں ہوگی کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے بالکل لیا اور مسلمانوں کو وہ ہرا نہیں سکے تھے یہ تو کہیں تھے اب مسلمان یہ سمجھنے لگ جائے کہ کافی تو غالب آ ہی نہیں سکتے مسلمانوں کو وہ ہرا ہی نہیں سکتے اللہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ ہمارے ساتھ اللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہمیں کیا کرنا ہے کافر ہمیں تو مغلوب کر ہی نہیں سکتے تو فوراً اس پروگرام کا اظہار کیا ہے کہ مسلمان ہو نہیں سکتے اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے لیکن جو کام مسلمانوں کے ذمہ ہے وہ کرنا ہے وہ کیا کام ہے مستعتما کہ تم کافروں کے خلاف اپنی گنجائش کے مطابق جہاد کی تیاری کے لیے ساز و سامان جمع کرتے رہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے کافر غالب نہیں آئے گا لیکن کافر غالب نہیں آئے گا فرمان دیا تو تم آپ دان کی بیٹھ جاؤ نہیں جو گنجائش ہے اس کے مطابق کفار کے خلاف اپنی جہادی جو اسلحہ کے لحاظ سے ہے ورزش کے لحاظ سے ہے یہ تیاری کرتے رہو یہاں ماں کل میں ہے یعنی اس میں دو تیاری ہے اس وقت کے لحاظ سے تیر تھے کنجر تھے وہ کلیہار تھیں یا جو بھی تھا جو دو وقت کے لحاظ سے اصلیت کی ضرورت ہے وہ ماں کے کلمہ عموم کے اندر داخل ہے کہ جو بھی وقت کے لحاظ اور زمانے کے لحاظ سے اصلیت کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کی یاد ہے البتہ ایک اصلیہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر دور میں ہر زمانے میں ضرور اپنے پاس رکھو وہ ہے وہی الخیر ان کا گھوڑے جہاد کی نیت سے پالنا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھوڑے کی پیشانی پر اللہ پاک نے خیر کو ہی دیا ہے آپ اس کو چارہ دے رہے ہیں رسی کے ساتھ باندھ رہے ہیں پانی پلانے جا رہے ہیں یہ سارا کچھ جو محنت ہے جو اس نے ہے یہ سارا آپ کی لیے ہیں اور کسان عادل پہ ہمارے کے والے پلے میں یہ رکھی جائیں گی گھوڑے کے اتنی اللہ پاک نے اس کے ساتھ خیر رکھی اور گھوڑا بہت وفادار جانور ہے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے آپ مجاہدین اسلام کو کا نام پڑھے وہ تارک بن صاحب کے ہوئے دعا کی اللہ پاک ہمارا کوئی اپنا ساتھ کام نہیں ہے ہم نے باہر جانا ہے دل کے اور اس کے علاوہ اسلام کی فتح کی کوئی اور صورت بھی نہیں ہے بس یہ دعا کر کے حکم دیا کہ کو دریاؤں میں ڈال دو ہم اللہ کے نکل گئے اور دریا کے راستے دیے موسل اسلام کے لیے وہ دریا حق کے راستے بنے یہاں دریا خود فرش بن گیا اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے چلے گئے اگر دین اسلام کی بات ہے تو مجھے بات بڑی وقت کے لحاظ سے جو اس میں کی ضرورت ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے بھلے اس سال کے اب کے لحاظ سے آپ پودے ہیں جہاز ہیں پلان ہیں لیکن ایک چیز مجھے کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ہے میرے بات خیر گھوڑے کو بارنا اب تو مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے شوقی طور پر بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھنے سے اس کا دل کمزور ہوتا ہے جب وہ گھوڑے کے اوپر سواری کر کے تلوار ہاتھ مقابلہ یا جہاد کرنا یہ تو بہت بڑی قوت بازی میں لانا چاہیے ہم کون کون سی چیزیں دوستو دسمان نے اسلام کے ڈر سے چھوڑیں گے ہر کچھ اسلام کی بات کو تو چھوڑنا پڑے گا اور پھر بھی وہ کچھ نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے نا کہ یا تو پورے کے پورے ان کے مذہب میں چلے جاؤ پھر وہ خوش ہو جائیں گے اور یا پھر آپ کو وہ مار کو خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ داخل خرید تو ہندو نہ یہاں ایک اور بڑی خاص بات قرآن مجید نے کی تم جس کو بتا دیں جہاد کی تیاری کرتے رہو صبح رات کرتے ہو اس نیت سے کرو کہ اللہ پاک جب اسلام کو ضرورت جان کے ہوئی ہندوستان کے لیے جان سے جہاد کے لیے یا نوافل پڑھنے کے لیے اشراق کے لیے اس لیے سے ہے اس لیے کھانا کھا رہا ہوں اس لیے میں چیزیں کروں سب ثواب ہے تو استعمال کے مطابق اصل کی ضرورت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اپنی ورزش کرو گھوڑے جمع کرو جہاد کے لیے جب یہ تم نے کام کر لیا آگے بڑی عظیم بات قرآن کی تو اللہ وعدہ رکھو تمہاری اس ترکیب جو جہاد کی ہے ورزش کی ہے اصل جمع کرنے کی ہے گھوڑے پالنے کی ہے اس جہادی ٹریننگ میں ہی دشمن سے ڈر جائے گا اور وہ پروگرام نہیں کرے گا وہ بہت ساری باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں وغیرہ کبھی جنمان کی صورت آپ نہیں ہو سکتی مسلمانوں نے پاکستان میں اپنا ایٹمی پروگرام دکھا لیا ہے وہ دشمن سوچے گا کہ مجھے بھی اگر کوئی ایٹمی چیز چلانی ہے تو ادھر بھی تو چلانے والے بیٹھے کیوں نہیں ہوا اس لیے ان کے جو حوصلے وہ کمزور ہوئے جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ تمہارے پاس کسی طرح کی چیز مقابلے میں تیار ہو گئی ہے اور ہم نے پھر خراج تاثیر دیا ڈاکٹر صاحب کو عبد القدیر صاحب کو کہ یہ یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے تو فلاں بات یہ ہے دوستو وقت کے لحاظ سے اصل بہت ضروری چیز ہے بے شک لڑائی نہ ہو لیکن دشمن کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس فوج بھی ہے قوت بھی ہے ایمان بھی ہے پیاسل لوگ اور اصل بھی ہے اور ساتھ موجودہ دنیا کے لحاظ کے اور اس بھی ہے ایک اچھی چیز ہے اور سچ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنان اسلام کے جہاں اسلام کے لحاظ سے ناراضگی ہے اسلامی تشدد کے لحاظ سے ناراضگی ہیں مدارس مساجد کے لحاظ سے ناراضگی ہیں نا دشمنان اسلام کی وہاں سب سے بڑی دشمنان اسلام کی ہمارے ساتھ ناراضگی یہ ہے کہ ادھر سے تو ہم سے قرضے لیتے رہتے ہیں ادھر سے تو ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے اور فنان بھی نہیں ہوتے اور ادھر بھی سب سے زیادہ یہ دکھ ہے کہ یہ تو ہمارے سر لگو رہتے صادم غلام رہتے جھکے رہتے یہ جنہوں تو غربت غربت غربت غربت یہ نا رہا ہے اور ادھر سے جو ہمارے مقابلے کے اندر انہوں نے وہ ہاں، گویا کہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی اور جو دشمن اس نے اپنے بغل میں رکھا ہے شمالی کوریا کو اس کو بھی انہوں نے صلاحیت دے دی ہے یہ بات ہے ان کے لیے جہاں اسلامی تشخص ان کے لیے دکھ کا سبب ہے مساجد و مدارس مجاہدین ان کے لیے دکھ کا سبب ہے وہ سب سے بڑا دکھ کا سبب یہ ہے یہ کمزور ملک ہو کر یہ اسلامی کا ایٹمی پاور کیسے بن گیا ہے تو فرمایا اس میں تمہاری خیر ہے کہ جب تم پہلے میں رہو گے تیاری کرتے ہو کہ جہاد میں تو ہندو نبی ہی ادو بکواں وادوں کو اسی سے ہی دشمن مر جائے گا مقابلے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی وہ سوچ کے آئے گا کہ کیسے مقابلہ کرے اس کے پاس تو سب کچھ ہے اور ایسی چیزیں بھی ان کے پاس ہیں جو ہمارے پاس نہیں دشمن دشمن کے پاس میزائل ہیں دوست ہمارے پاس نہیں ہے ان کے پاس ٹینک ہمارے پاس بھی ہیں ہم کے پاس جہاز ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو عالم ایمان کے پاس ہے اس یہ ایمان کی دولت ہے اللہ کی مدد مسرت اور یہ قوت ہے یہ سب سے بڑی قوت ہے جو کچھ نہ ہو مسلمان کے پاس تو یہ قوت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مسرت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ آتے بن کے رہتا ہے اور ایمان والے کی نشان یہ جیب ہے اگر زخم لگ گئے تو تب بھی یہ غالب ہے اگر یہ شہید ہو گیا تب بھی یہ کھاتے ہیں اور اگر ذہنی طور پر بھی کھاتے ہو گیا تو اللہ کے اللہ کی شکل میں یہ پھر بھی غالب ہے اللہ سمجھ نصیب کرنا کل بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی وسعت کے مطابق جہاد کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اس کے تیاری کا فائدہ بتایا قرآن نے کہ وہ نبی اللہ اس سے دشمن وہاں پر آپ ہمیں دو مہینے میں یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک تو کتابوں میں تمہارے دشمن ہیں مشرقی نے مکہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی تمہارے دشمن ہے دو نہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی مسلمان نہیں ہے بس وہ تمہارا دشمن ہے منافق ہو ہو آت پرست ہو بت پرست ہو اور اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پوری دنیا کے اخبار کہ تمام دشمن آپس میں اس بات کے منتخب ہیں گے کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے لا ابو احمد اللہ بہت سارے دشمنوں کو تم نہیں جانتے ہو اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور وہ ایسا ایسا پھر سامنے آ جائے ہے اور مسلم کی شدید قرآن تم نہ مسلمان کو جو ہدایت ہے وہ یہ کہ خواب اس پر اچھے حالات ہوں ملکی اعتبار سے شخصی اعتبار سے فراوانی ہو رزق کی صحت ہو امن ہو تب بھی مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے اپنے اصول شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تکبر نہ کریں غرور نہ کریں اللہ کے میں اور اگر مسلمانوں پر مشکل حالات ہوں معیشت کے اعتبار سے یا امن کے لحاظ سے یا صحت کے اعتبار سے تو بھی ان کو ہدایت یہ ہے اصول شریعت کو وہ نہ چھوڑیں تو ہر لحاظ سے انہیں فائدہ فرمایا کہ اپنے دشمن کا خیال رکھنا ہے حالات کے نقطۂ نظر سے دشمن دوست نہیں بنتا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے ہاں انسان غریب ہو جائے تو دوست کو رہنا ہے یا انسان مالدار ہو جائے تو دشمن تھوڑا سا دشمن کرنے لگ جائے تو ہمارا جائے گا نہیں دشمن دشمن ہے اس کو یعنی اپنے اصول اور جو اپنے حالات ہیں اپنے رازداریاں ہیں اس کو ان سے اس کو باخبر نہیں کرنا چاہیے وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تمہیں پورا دے گا زیادتی نہیں ہوگی یعنی اللہ کے راستے میں جانا جہاد کی سمیرتا اللہ میں شریک ہونا یہ علاوت کلمت اللہ ہے فتنے کو ختم کرنا ہے جہاد کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک مقصد جہاد کا یہ ہے کہ اس سے اسلام پھیلتا ہے ادا الحمۃ اللہ ہے اور دوسرا مقصد ہے کہ ہر روز جو ہمیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ فتنہ ہے اس فتنے سے نجات مل جائے گی وہ سمجھ لیں گی کہ یہ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہیں یہ دو باتیں ہیں تو جو بھی تم جہاد کی سبیر اللہ میں نکلتے ہوئے خرچ کرتے ہو بعض لوگ مال خرچ کرتے ہیں بعض جانے خرچ کرتے ہیں لوگ اپنا اللہ پورا بدلا دے گا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے ان کے لیے کسی حد تک کھانے کا سبب بنتے ہیں کھانا دینے کا یا لباس دینے کا یا کوئی سواری دینے کا سبب بنتے ہیں تو انہیں پورا پورا حضرت نظر دیا جاتا ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس نے جہاد بھی نہیں کیا مجاہدین کی مدد بھی نہیں کی اور نہ ان کی مدد کا سوچا نہ کبھی جہاد کے بارے میں دعا بھی کی ہے فرمایا ماتا اعلیٰ نفاق اس کی موت مناسب ہونے کی حالت میں ہوئی ہے دیکھو نہ جہاد میں شریک ہوا مسلمانوں پر ہر طرح ظلم و جاتی ہوتی رہی یہ چپ کر کے ہوئے اپنا حال خیال رکھنا چاہیے جیسے ہماری حالت دوسری بات کہ ان کے ساتھ مدد کا سبب مل ہے پیسے کی صورت میں سواری کی صورت میں ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ چلے ہی بھول کے دے دیتے تب بھی اس میں نام لکھا جاتا ہے یا کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے دعائیں کرتے رہتے تو صحیح ہے آسان ہو گیا مسئلہ لیکن نہ مدد کی نہ تعاون کیا نہ دعا کی نہ کبھی سوچا کہ حل کروں گا ماں تعالیٰ کا ان میں حرام رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور خاتون ہے آپ کے محل میں سے ہے دن بطور مدینہ کا میں آپ ان کے سندھ میں آرام فرما رہے ہیں ایک دن کو کیلولا اچانک آپ کو بیداری ہوئی اور مسکراتے ہوئے جا رہے عمر حالانکہ عمر میں بڑی تھی لیکن وہ اللہ کا نظام ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کیوں مسکرائے ہنس کے کیوں جاتے تو آپ نے بتایا کہ مجھے خواب میں ایک مجاہدین کے قافلے کا مقام دکھایا گیا ہے کہ جنت کو کیا مقام دے گا ان مجاہدین کو تو ان کے وہ میں منظر دیکھ کر خوش ہوا اور کون سا قافلہ ہے مجاہدین کا تو فرمایا کہ یہ قافلہ اس تنتنیا کو فتح کرنے کے لیے جائے گا تو یہ عورت یعنی آپ نظریہ دیکھیں یہ عورت بحثیت عورت یہ کہنے لگے میں اللہ کے رسول لیے بھی یہ کے جائیں کہ میں بھی اس قافلے میں شریک ہو کے شہید ہو جاؤں یعنی اس وقت کے لحاظ سے اور کی بہادری دیکھیں اور آپ کے نظر سے ہم اپنے آپ کو تولیں کہ ہماری بہادری کا کیا عالم ہے محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ان میں حرام والی اس حدیث کو اس تمنا اور اس دعا کرانے کو امام بخاری نے سات مقام پر اس حدیث کو نقل کیا مختلف اس سے مسئلے اخذ کیے بارہ جو بھی اللہ کے راستے میں حلف کرتے ہو جو الہی علیہ کو دیا جائے گا تیسرے بارے میں تیسرے رقو میں مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللہ بادشاہ ہے نا شہن شاہی فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک ہی مثال ایک چیز خرچ کی ایک درم خرچ کیا سات سو گنا ہوگی تو سوچنے لگ جاؤ تم کے ساتھ سو گنا کیسے بڑھتی ہے تو مثال بھی دیکھو بعض دفعہ ایک دانہ بویا جاتا ہے باجرے کا کس چیز کا تو اس بعض ایسے فصل زمین کی طاقت کے لحاظ سے وغیرہ ہوتا ہے کہ وہ سات سات کوسے نکل آتے ہیں باجرے کے سکے کو سات کوسے نکل آتے ہیں باجرے کے سکے کے مطلب دانے نہیں گن سکتا گندر کی کوئی گن سکتا ہے تو باجرے کے سکے جو سات کوشے نکلے ہوتے کے سو سو گانا ایک کوشش میں پیدا ہو گیا کہ جب دنیا میں ایک دانا تم نے زمین کے حوالے کیا اور زمین نے تمہاری اس امانت کو اس انداز میں واپس کیا کہ سات سٹوں کی صورت میں سات سو گنا بنا دیا وہ رب کے راستے میں جب تم ایک درہم دو گے تو وہ اسی طریقے سے سات سو گنا اس کو بنا دو مثال ہے اور آگے کیا کرنا ہے اللہ ہو گئے یہ تو سدھانت کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو تو سات سو گنا ملتا ہے لیکن یہ سمجھانے کی بات ہے کہ جن کی ذرا یاد رہتی ہے وہ اللہ ذرا ہمیشہ وہ تو جس کے لیے چاہتا ہے خوب کرتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی گنتی نہیں بغیر کے حساب اللہ واسو بنے واسو خوب پیدائش والا ہے یعنی خوب کھول کے دیتا ہے جن کے نہیں دیتا سکتوں سے اونچا سکی ہے پیسہ دیا ہوا پڑ جاتا ہے جس نے جہاد بھی کبھی اللہ نے دیا ہے پیسہ تو بات یہ ہے ملک کا لگے اور اس میں کوئی کس کی ہے جہاد سے ملک امن میں ہوتا ہے اسلام کو تحفظ ملتا ہے مدارس کو مساجد کو اسلامی ماں بہنوں کو تحفظ ملتا ہے فائدہ بھی آتا ہے جہاد میں غیر دنیا میں رہنے کے اعتبار سے فائدہ بھی اپنا ہے اور جو اس نے سی ہو رہی ہے کوشش کریں گے آخرت کے اعتبار سے اسلام ایسا مذہب ہے دوستو کہ اسلام کے وہ تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت کی بار کرنے سے تمام مذاہب کا دعویٰ ایک ہے دنیا میں جتنی یا کوئی سرخ انقلاب ہے کوئی سفید انقلاب ہے کوئی سفید ٹوپیوں والے کوئی سرخ ٹوپیاں لگا کے اپنے سرخ انقلاب کی شناخت کرتے ہیں نا سب کا دعویٰ ایک ہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو تمہاری دنیا بدل دیں گے اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے یہ اس کا دعویٰ ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ دنیا بھی بن جائے گی آپ کا لوگ پر ارے کے مان کر لانے سکے وہ ایک جانا کوئی غصہ نہیں سب نہ دیکھو اسلام نے یہاں جہاد کی بات کہی ہے لیکن اگر کوئی کافر آپ کے ساتھ کافر آمادگی کی صورت اختیار کر تو کام ہے بات خیال سے کرنا پھر ہم موجودہ حالات پر اس کو منتظر کریں گے کافی جو کہاں ہے شکل اس کے پیپر میں وہ اگر آپ کے ساتھ سلوک سے رہنا چاہتا ہے تب نہ لگا اے بھائی آپ کی عربی کا جو لفظ ہے اس کو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کندھے نرم کر دیں سب کو لیے وہ آمادہ ہے وہ پرندہ جو ہے جب اپنی ابتدا کا اظہار کرتے ہوئے سامنے آتا ہے تو ایک کو خاص انداز میں وہ لہراتا ہے تو وہی یعنی جنم اگر دشمن نرم ہو کے آپ کے لیے سلو کی آبادی کے لیے آتے ہیں آپ بھی سلو کر لیں اچھا درمیان میں رشکار ہو جاتے ہیں کہ یہ دشمن بعض دفعہ وقتی طور پر سلو کرتے ہیں کہ مسلمان غالب ہو رہے ہیں یہ بڑھتے آ رہے ہیں لہٰذا سلو کر لو اس لیے تمہاری خیر ہے دشمن حقیقی طور پر سلو کے لیے امادہ نہیں ہوا وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے وہ سلو کی آمادگی کا اظہار کر رہا ہے یہ بات ہے تو فرمایا اے نبی ان کے ظاہر کو دیکھ کر آپ سلو کر لیں نیت میرے حوالے کر دیں وہ توقع عالم ہوا آپ کی نیت تو درست ہے نا سلو کرنے پر دشمن کی نیت اگر درست نہیں ہے سلو پر تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے سلو کر لیں ہماری برکات کے ساتھ اور اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو دھوکے والوں کے سزا دی اب یہ کوئی ادھر ادھر سے رونا بنتا رہتا ہے ہمیں نہیں پتا طالبان کون ہے فلاق کون ہے یہ سارا سارا کچھ طالبان یا ان کے موت کے یا ان کی جگہ میں ساری ماشاء اللہ رحمان مدد صاحب کو بہت اچھی طرح وہ وقت سے پہلے بھی بتاتے ہیں پتا اپنا اپنا بھی ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ دشمن کافی سراہنا کر اس کے دکھ میں ہو جاتے جب دوست سنوں کے لیے معافی کا اظہار کرے تو نبی کو کتاب ہے آپ شروع کر لیں ان کی نیت کے ساتھ نہ کر لیکن اگر کسی کو پتر میری شک ہے اور پتر میں جماعت کون سی ہے اور اگر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ تو طالبان ہے فلاں ہے خدا کے لیے مردوں کو پرکوسٹ نہیں ہے آپ کے پیچھے تو دس گاڑیاں آگے ہیں دس پیچھے ہیں سڑکوں میں بھی سارا کچھ بند کر دیتے ہیں ادھر ہم باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو تو کوئی نہیں مارتا مرتے فکر کے دور میں غریب لوگ اگر کوئی شروع کی ہماری کا وہ اظہار کر رہا ہے شروع کرنی چاہیے بات چیت کرنی چاہیے کون کس پر بات ہے کوئی سکتا ہے کچھ دیکھو میرے کچھ لڑنا ہونا پڑتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ اس غریب عوام کا بھلا ہو جائے جو بلا وجہ قطروں کے دار کا شکار ہو رہی ہے وہ لگتا ہے جب کفر سنو کی حاضری کی طرف ہے تو نبی کو بتا ہے تج نہ لہا وہ توکل اللہ اے نبی آپ سے بتا اللہ پر بھروسہ کریں اگر ان کی نیت خراب ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں دیکھو آپ کے لیے ٹھیک ہو نیت غلط ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے کس نیت سے سلو کی ہے پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے جو اچھی نیت والے ہیں ان کے ساتھ اور جو بری نیت کے ساتھ آتے ہیں نا سی ہو اللہ بات رہی تھی کہ اگر مخالف کافر آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سلو کریں جنگ بندی جو ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو کہ وہ دھوکہ کر رہے ہیں وقتی سلو ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس پر قرآن مجید نے ابھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کر کے فرمایا کہ وہ توقع اللہ آپ کی نیت تو اچھی ہے نا سلو کی آپ اللہ پر بھروسہ کریں سلو کر لیں اگر ان کی بری نیت ہوئی اور کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ ہے تو آگے اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کے لیے کافی ہے نحو و سمیع العلیم بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے وہ جو ظاہری آپ کی باتیں ہیں وہ سن رہا ہے اور ان کے دلوں میں کیا بری نیت ہے اس سے وہ باخبر ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ جنگ کے دو مطلب ہوتے ہیں جنگ کرنے کے جہاد ایک یہ ہے کہ اعلائے کلمت اللہ کہ لوگوں کو اسلام پہنچے وہ اسلام پھیلے اللہ کی بات بلند ہو دوسرا مقصد جہاد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اضاع دے رہے ہیں شرارتیں کرتے ہیں آئے دن پر کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف فتنا کرتے ہیں تو فتنے کو دبانے کے لیے جہاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ وہ بند کر دیں اعلائے کلمت اللہ ایک مقصد ہے اور ایک ہے کہ وہ سر پھیلا رہے ہیں آئے دن مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اس شر سے وہ باز آ جائیں فتنے سے باز جائیں تو جب صبح ہو جائے گی جنگ بندی ہو جائے گی تو فتنہ بند ہو جائے گا یعنی وہ جو شر پھیلا رہے تھے وہ سلو میں بات آ جائے گی وہ شر نہیں پھیلائیں گے مسلمانوں کو اظہار نہیں دیں گے اگر وہ دیں گے تو وہ تو اپنے نقض عہد کر رہے ہیں نا سلو کی جو انہوں نے کی ہے بات اس کے خلاف کریں جب جنگ بند ہو جائے گی سلو کی شکل ہو جائے گی تو پھر اس میں ایک مقصد تو حل ہو گیا صنع کی صورت میں کہ اب کتنا نہیں رہا وہ مسلمانوں کے خلاف جو شرارت کر رہے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں وہ بند ہو گئے رہی یہ بات کے پہلا مقصد رہ گیا ہے علاء کلیمت اللہ اللہ کی بات سب تک پہنچے اور وہ غالب ہو جائے تو وہ سلو کی صورت میں علاح کلیمت اللہ اچھے طریقے سے پھیلایا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں وفد بھیج دیں بات سمجھانے والے تبلیغ کرنے والے واض نصیحت کرنے والے وہ جب جان تو ہونی نہیں ہے وہ بات سنیں گے سمجھیں گے غور و فکر کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اسلام پھیلے گا مشہور بات ہے سمجھے ہجری میں صلح ادے ہوگی کہ ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی آپ اگلے سال آ کے تو عمرہ کر لیں گے اور اسلحہ نہیں لائیں گے بس اتنے دن ہی ٹھہریں گے جتنے دن عمرہ ہوتا ہے یہ بظاہر ایسی شرائط کے اوپر یہ سلو تھی کہ جس میں بعض صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے اس سلو میں بہت زیادہ نرمی دکھائی ہے بہرحال آپ کے فرمان پر صحابہ خاموش رہے اور سلو ہو گئے اس سلو کے بظاہر تو ایسا ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت نرمی دکھائی گئی لیکن اس جنگ بندی میں فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے ان آٹھ ہجری میں پھر مکہ فتح ہوا ان دو سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک آپ کی رسائی آپ کے ساتھیوں کی پہنچ ہو سکتی تھی وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاد کے دو مقصد ہیں ایک علاق کلمت اللہ اور ایک ہے فتنہ ختم کرنا لڑائی جھگڑا جو ہمیں وہ ہر روز تکلیف دے رہے ہیں جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جب جنگ بندی ہو جائے گی تو کتنا یعنی سل ہو گئی تو کتنا ختم ہو جائے گا وہ ہمیں شرارت نہیں کریں گے تکلیف نہیں دیں گے تو پہلا مقصد رہ گیا الائے کلمت اللہ جنگ بندی کی وجہ سے الائے کلمت اللہ پھر اچھے طریقے سے اطمینان اور سکون کے ساتھ تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے کہ لڑائی تو ہونی نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ بندی ہے تمام اطراف کے اس وقت کے عام بندوں کو نہیں بڑے بڑے جو اس وقت سپر پاور کہلاتے تھے وہ بادشاہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے سے اپنے سفیر بھیج کر اپنے قاصد بھیج کر اسلام کی دعوت دی کہ تمہاری اس میں خیر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خط آج بھی اپنی اسی اصلی حالت میں مدبر ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں جو اس وقت سلاسی جو مشہور تھا جو اس وقت عربی رسم الخط خط مسلس جو خط جو خط مسجد نبوی کی موجودہ مسجد نبوی کے سامنے مغرب والی دیوار کے اوپر جس رسم الخط میں قرآن مجید اور صورتیں لکھی ہوئی ہیں وہ رسم الخط اس وقت کے لحاظ سے رائج تھا اور آپ نے اس لحاظ سے وہ خط لکھے وہ خط چھپے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک مہر بنوائی جس کے نیچے سے وہ خط کے نیچے آپ مہر لگاتے تھے کہ یہ میری طرف سے ان ان بادشاہوں کو خط جن بادشاہوں نے اس وقت خطوں کی بیدبی کی ہے وہ تباہ و برباد ہوئے اور جب آپ کو پتہ چلا کیسر کے کسرا کے خط کے بارے میں تو کہ اس نے مطلب پھاڑ دیا ہے خط کو اور بیدبی کی تو آپ نے بد دعا دی کہ اللہ پاک اس کی سلطنت کو بھی وہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور یہی ہوا ہیرکل نے جو روم کا بادشاہ عیسائی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط <clears throat> کا ادب کیا وغیرہ اسی طریقے سے نجاشی بادشاہ نے آپ کے خط کا ادب کیا اور سوچا کہ میں اس خط کو کس جگہ میں رکھوں یہ اتنا مبارک اور اتنی اونچی ہستی کا خط ہے تاکہ اس وقت کے لحاظ سے اس کے ذہن میں جو اس کا ادب آ سکتا تھا اس نے سونے کی دبیے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو لکھ کے محفوظ رکھا اور اسی لحاظ سے اللہ نے پھر اس کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا وہ دنیا کا وہ عظیم شخص ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا اور کسی شخص کی بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں تو بات یہ ہے نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب کچھ آپ سے سلو کرے تو خود نہ آپ بھی سلو کر لیں اگر ان کی نیت خراب ہے کوئی بات نہیں آپ اللہ پر بھروسہ کر کے سلو کریں پھر ایک لحاظ سے مطمئن ہو کے دین کا کام آسانی کے ساتھ ہوگا سلی بنے غریب اللہ اگر وہ اس سلو سے آپ کو دھوکہ دینے کا پروگرام رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ آپ کے لیے کافی ہے وہ نصر ہی اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے اور آپ کو ایک ایسی جماعت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی مدد رہے گی وبل مبنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جماعت دی ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ وفادار جماعت تھی اسلام کے لحاظ سے عمل کے اعتبار سے بات ماننے کے اعتبار سے ہر پہلو اور ہر نقطے کے لحاظ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم جماعت میں نے کئی دفعہ بتایا کہ امام ثابتہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جتنے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام گزرے ہیں ان کی تعداد ان کی تعداد سابقہ مورخین نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ علیہ وسلام کی تعداد رکھی جن پر بڑی کتابیں نازل ہوئی کسی پر صحیح سے نازل ہوئی ہے کسی پر چھوٹی کتابیں نازل ہوئی کوئی دوسرے پیغمبر کی تائید اور نصرت کے لیے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ سابقہ علیہ امبیاز وسلام دنیا میں تشریف لائے اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے دین کا کام کر کے دنیا سے رکھ سکیے اللہ پاک نے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا کی وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تیس ہزار چھبیس ہزار کے لگ بھگ صرف وہ جماعت کی تعداد ہے جو آپ کے ساتھ حجت الوداع میں شریک تھے اور خطب حجت الوداع اس تعداد نے ہر میدان عرفات کے اندر سنا ہے اور پھر وہ ان کو حکم ہوا کہ بلبو ہوا ہے جو بلب شاہد الغائب جو موجود ہو میری بات کو اچھی طرح سنو سمجھو یاد رکھو اور جو آئندہ آئندہ جہاں تک کوئی ساتھی جائے تو پھر غائبین کو میری یہ بات پہنچاتے جائے یہاں دیکھیں تکمیلی طور پر نظام اللہ کا کہ آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کی آخری نبی ہونے کے لحاظ سے آپ کو اللہ نے جماعت اتنی گنتی میں عطا کی کہ جتنی گنتی میں آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں اب یہاں ایک بات سوچنی ہے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک وہ حصہ ہے زمانے کا جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی عمر ہے اس دنیا کی عمر میں انبیاء آئے سمجھانے کے لیے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار علیہ و وسلام ہیں آپ کے ایک زمانہ وہ ہے جو آپ دنیا میں آئے اور آپ کے بعد کا زمانہ ہے تو آپ کے بعد کے زمانے کو پہنچانے کے لیے اسلام کا پیغام اللہ نے آپ کو جماعت ایسی دی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب احترام کی صورت میں جو آج تک اسی طریقے سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اگر آپ کے ساتھ سلو کر کے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ کافر لوگ دھوکہ کرتے ہیں آپ کے لیے اللہ کافی ہے کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کی مدد ساتھ ہے کہ اچھی جماعت آپ کو اللہ پاک نے ایسی عطا کی ہے جن کا مقصد ہی صرف آپ کی باتوں کو لینا ہے حاصل کرنا ہے عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے وہ اللہ کو بین قلوب ہیں اے نبی آپ کے ساتھ ہم نے ایک اور خصوصی فضیلت آپ کو عطا کی ہے کہ یہ جماعت آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے جڑ گئی ہے محبت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جانسار نثار ہونے والی بن گئی فرمایا یہ ہمارا انعام ہے کہ آپ کو جماعت ایسی عطا کی اور یہ جماعت آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے اتنی محبت کرتی ہے کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ آپ عزیز ہیں مال سے زیادہ آپ عزیز ہیں اولاد سے زیادہ آپ عزیز ہیں یہ ہمارا انعام ہے کہ ان کے دل ہم نے ایسے بنائے جو آپ کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں پھر آگے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے آپ کو دے دیے جاتے اور پھر ان کے دل خریدنے کے لیے ان کے دل اس جماعت کے دل جیتنے کے لیے آپ روئے زمین کے خزانے اس جماعت کے اوپر خرچ کرتے کہ یہ آپ کے ہو جائیں یہ خزانے ان پر لٹا دیتے آپ کہ یہ آپ کے ہو جائیں تو یہ آپ کے نہ ہوتے یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے ان کے دل ایسے بنائے کہ جن کے دلوں میں آپ کی محبت اتنی بھر دی کہ بغیر کسی پیسے کے سرمایہ خرچ کرنے کے یہ سارے آپ کے اوپر جان دینے والے بنے ہیں یہ آپ کے اوپر خصوصی اللہ کا انعام ہو فرمایا اللہ فرما بین قلوبہ آپ کے ساتھ ان کے دل توڑ دیے بہ معافل ارض جمیم اللہ تبین قلوبہم اے نبی اگر یہ زمین پر تمام خزانے ان کے دل جیتنے کے لیے آپ ان پر خرچ کرتے ماں اللہ طبی نہ ان کے دلوں کو آپ نہ جوڑ سکتے لیکن بلاکن اللہ بھائی نہ ہوں اللہ پاک نے یہ خصوصی انعام کیا کہ آپ کے ساتھ ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور کیسی کیسی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ہیں جان کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے اوقات کے اعتبار سے ہر لحاظ سے اور انہو عزیز الحکیم بلا شبہ اللہ پاک غالب ہے حکمت والا ہے جو غالب ہے پھر اپنے جن کی وہ مدد کرتا ہے ان کو غالب کر کے دکھا دیتا ہے اس وقت کے لحاظ سے کفر نے اپنی بیڑی چوٹی پہ زور لگایا کہ یہ تو چند ہیں ابھی تو یہ ایک ہیں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ چند ہیں اور غریب لوگ ہیں چند امیر ہیں اکثر غریب ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ہے لہذا ان کو ختم کرنا آسان ہے ان کو ختم کرنا آسان ہے یہ چند ہیں گنتی میں ہے لیکن اللہ عزیز ہے اللہ غالب ہے جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی غالب کر کے دکھاتا ہے جا الحق وضاحت الباطل ان الباطل کا نہ ظہور حق پھیلتا گیا حالانکہ بے سر و سمانی کا زمانہ ہے کسی کے پاس ہجرت کے لیے وہ سواریاں نہیں تھیں راستے کا راشن نہیں تھا اس مجبوری کے لحاظ سے بعض کی ہجرت بھی لیٹ ہوئی اور بعضوں نے جو ہجرت کی ہے تو کچھ بھی نہیں رہا تھا ان کے پاس جو تھا مکہ میں وہ سارا وا رہا اور بے سر و سمانی میں نبی پاک یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی غرض سے وہ مدینہ آ گئے تو اللہ غالب ہے اللہ کے جو ماننے والے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ ان کو غالب کر کے رکھتا ہے ان میں وہ حکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی اس کی حکمت تب کار فرما ہوتی ہے کہ اپنے کمزور نیک بندوں کو تب وہ قوت اور مدد کے ساتھ نواز دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے جب چاہے وہ تھوڑا امتحان تو ہوتا ہے نبی نبی حسب اللہ من اے آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے بس یہ عقیدہ اور نظریہ پکا ہونا چاہیے اللہ سمجھ نصیب